واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اور جب وہ یعنی نصارہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ اے نبی ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے آپ ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارے رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دیں گے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کی پاداش میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دو زخوالے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن سن کر اہل ایمان کے دل نرم اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور جب وہ یعنی نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وہی کو سنتے ہیں تو آپ اے نبی ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ اس بشارت کو پہچان گئے ہیں جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں دیکھی تھیں چنانچہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اے رب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اب آپ ہم کو اس گروہ میں شامل رکھیے جنہوں نے شہادت دی ہے اور ایمان لے آئے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور ان کے ساتھیوں سے متعلق نازل ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو اس طرح نقل فرمایا ہے یعنی آخر ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہماری تو عین خواہش ہے کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہمیں قوم صالحین میں داخل فرما لیں یہ نصارہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں خوشو و خدو اختیار کرتے ہیں اور تمہارے قرآن اور اپنی انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی انجیل پر ایمان لائے تھے اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس اعتراف کے سبب انہیں جنتیں دی جائیں گی جن میں پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے یہ ان کے ایمان اور تصدیق کا سلا ہے ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے دم بھر کے لیے ہٹیں گے نہیں اتباع حق کرنے والوں کی جزا یہی ہے جس طرح بھی وہ ہوں یا جہاں بھی ہوں یا جس کے ساتھ ہوں وہ اسی سلے کے مستحق ہیں اس کے بعد حال اشقیا یعنی بدبختوں کی حالت کی خبر دی جاتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ سب دو زخی ہیں اللہ ہم تمام کو اپنے فضل و رحمت سے آتیش جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے